حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوحہ یعنی بین جاہلیت کا رواج ہے نوحہ کرنے والی اگر توبہ کیے بغیر مر گئی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تارکول کے کپڑے اور آگ کے شعلے کی قمیض تیار کرے گا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو اکاسی